ایک منظومہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے اچھا نہیں ہوتا عرض کیا ہے ہاں میں موت نام بہن کا گھر اجڑتا تھا ہاں میں موت نام بہن کا گھر اجڑتا تھا برسوں کا بنا کے بگڑتا تھا چپ میں کب سکھ تھا چار سو بچھا دکھ تھا زندگی کیا تھی ایک مبال تھا بھاگ نکلنے کو نہ کوئی رستہ بچا تھا پہیا زندگی کا پٹری سے اتر اتر رہا تھا پہیا زندگی کا پٹری سے اتر رہا تھا کا پاؤں بے بسر میں گر رہا تھا بے چارگی کا نیا دانت نکل رہا تھا بہنوئی کی آنکھوں میں بہنوئی کی آنکھوں میں سکوں کی ہریالی تھی آتی ہر گھڑی اس کے لیے کرم والی تھی بہن کی آنکھ سے چپ کے آنسو گرتے بہن کی آنکھ سے چپ کے آنسو گرتے ماں کی آنکھوں کے حسین حسین حسین سپنے بے کسی کے قدموں میں بکھرتے کیا کرتا کدھر کو جاتا خود کو بچاتا کہ ماں کے آنسوؤں کے صدقے کے جاتا خود کو بچاتا کہ ماں کے آنسوؤں کے واری جاتا زہر کا پیالہ میرے رو تھا تو زب کی سلیب پہ لڑکا کے شنی اپنے کارے میں سفل ہوا تو زب کی سلیب پہ لڑکا کے سنی اپنے کارے میں سفل ہوا پیتا تو یہ خوش ہوتی پیتا تو یہ خودکشی ہوتی ٹکراتا تو خود پرستی ہوتی پیچھے ہٹوں کے آگے بڑھوں ہاں نہ کے پل پر ہاں نہ کے پل پر بے کسی کی کھڑا تھا آگے پیچھے اندھیرا منہ پھاڑے فیصلے کی راہ دیکھ رہا تھا پھر میں آگے بڑھا اور زہر کا پیالہ اٹھا لیا خودکشی حرام صحیح کیا کرتا بہن کی بے کسی ماں کے آنسو بے وکار کیوں کرتا ابلیس کہہ کہے لگا رہا تھا نہ پیتا تب بھی اس کی چیز تھی پھر بھی وہ کہہ کہے لگاتا دو لگاتا دوست کی بلا نے میرے گھر کا قدم رکھا دوست کی بلا نے میرے گھر قدم رکھا گھر کا ہرا لرز لرز کیا میں بھی موت کے گھاٹ اتر گیا جسے تم دیکھ رہے ہو ہستی بستی زندگی کا بے کف لاشا ہے پہلے دو ٹھکانے لگائی ہے لاشے کو کون لاشے کو کیوں ٹھکانے لگاتی لاشے کا ماس کھا چکی ہے ہڈیاں مگر باقی ہڈیاں مگر باقی ہیں بہن لاشے کو دیکھ کر روتی ہے ہڈیاں مگر کیا تیار کریں لاشے کو دیکھ کر روتی ہے ہڈیاں مگر کیا کریں کے قدموں میں کیا دھریں کوئی اس کو جا کے بتائے لالسا سرحدوں کی کب چیز ہے کوئی اس کو جا کے بتائے لالسا سدہ سرحدوں کی کب چیز ہے جہاں تم کھڑی ہو وہ تو فقط اس کی دہلیز ہے کوئی حادثہ تمہیں قامت کی لالسا کے جہنم سے باہر لائے گا پھر تمہارا ہر ہانسو پچھتاوے کی اگنی میں جلے گا پھر تمہارا ہر آنسو پچھتاوے کی اگنی میں جلے گا تب تک ہڈیاں بھی یہ دو کی رانی کھا چکی ہوگی تب تک ہڈیاں بھی یہ دو کی رانی کھا چکی ہوگی راک ہوگی نہ کوئی رفتہ کی چنگاری ہوگی تو لالسا کی یاری راہ ہوگی نہ کوئی رفتہ کی تنگاری ہوگی تو لال کی آری تو دریا بہ رہا ہوگا ہر لمحہ تمہیں کہہ رہا ہوگا حق کی بھی کبھی سوچ لیا کرو حق کی بھی کبھی سوچ لیا کرو لکموں کو دم بھرنا اچھا نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا شکریہ جی